ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات آمنت بالله صدق الله العظيم मेरे محترم भाई और दोस्तों ہر نیک عمل میں انسان کی مخلوط صرف اللہ کی رضا ہو جو بھی نیک عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کی ابتدا کی ہے تو سب سے پہلی حدیث یہی لائن ہے اس نمل اعمال و نیت کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر لمبی حدیث ہے وہ ان نما امان و سمجھ کا نفید رقب و اللہ و رسول فنید رقب و اللہ و رسول الى آخر الحدیث کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے نیت خالص اللہ کی رضا ہو اس لیے حج میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا من حج للہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا یہاں بھی اللہ کے لیے عمل بھی اللہ کے لیے اور قرآن میں بھی اللہ نے حج کو بتلایا تو کہا ولی لوگوں پر حج کا فرق ہونا اللہ کے لیے تو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے ریا دکھلاوا شہرت یہ مقصود نہ ہو بلکہ میرا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اگر کہیں دل میں کوئی ایسی بات آ بھی جائے علماء کہتے ہیں لا حول ولا قوت اس کو پڑھے استغفار کرے اپنی نیت کو پھر درست کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے ہیں ایک قافلہ صفا مروا کے قریب آ کر روکا اور اپنے اوپ سے سامان اتارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہنے لگے بھی عمرے کی غرض سے آئے ہیں کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی اور مرد ہے کوئی اور مرد نہیں ہے کیا کوئی مال تجارت کسی سے کچھ لینا ہو ہماری ہمارا مخلوط صرف عمرہ ہے اور کچھ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوشخبری سن لو کہ اگر خالد اللہ کے لیے آئے ہو پچھلے سارے گناہ ختم ہو گئے تب سرنوں اپنے عمل کو شروع کرو مخلوق صرف اللہ کی رضا ہو مخصوص صرف اللہ کی رضا ہو ہر ایک عمل میں اللہ نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے میرے حبیب قل آپ فرما دیجیے ان نظام میری نماز و نسخی اور میری قربانی و ماحیہیا اور میری زندگی و نبا اور میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہے ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو ریا دکھلاوا شہرت یہ مقصود نہ ہو کہ اگر نیت میں فرق ہے اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور سیاست کے دن اللہ ارشاد فرمائیں گے جس کے لیے عمل کیا تھا جاؤ آج اجر اسی سے لے لو اگر اللہ کے لیے کیا ہے اجر ملے گا اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا اس کا کوئی اجر نہیں پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے لیے کیا تھا ان سے لے لو بھائی ہو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے ہر عمل تو حج بھی اللہ کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ میرے نام کے آگے حاجی کا لپک لگ جائے اس لیے نہ ہو میرے گھر کے آگے تختی لگی ہو الحاظ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے کتنے کر چکا میں تو صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں اس لیے عقل کو درست کیا جائے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کیا جائے بس اللہ کے لیے کرے عجیب صاحب تصویر لا رہے ہیں پورا علاقہ سجا ہے بینر لگے ہوئے ہیں ہر کے آگے تختیاں لگی ہیں حج مبارک حج مبارک حج مبارک مخصوص کیا ہے اتنے لاکھوں روپے ضائع کر دیے بھائیو صرف اللہ کے لیے کرو حج للہ پہلی بار اللہ کے لیے کرو اور حج میں مخلوق بھی صرف اللہ ہو مقصود بھی اللہ ہو اب یہ جو حج کے لیے جانے والے احباب ہیں انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بغیر سلا ہوا لباس پہنو دو چادریں لے لو اور اس کو ہمارے حاضر احرام سمجھتے ہیں یہ احرام نہیں ہے احرام تو نیت کا نام ہے یہ تو اس میں سے ایک شرط ہے کہ سلا ہوا لباس نہ ہو اور اس کو وہ چادروں کو احرام سمجھتے ہیں یہ احرام نہیں ہے لیکن حکم کیا ہے حکم کیا ہے سلا ہوا لباس نہ ہو بغیر سلا ہوا لباس لو دو چادریں نہ بیٹھو اور چلو نہیں کرو اب یہ کیوں ہے دو چادریں پہلی بار کو سمجھا جائے کہ حج کا سفر عشق ہے عشق اور عاشق جب معصوم کی تلاش میں نکلتا ہے اسے دنیا سے کوئی مرض نہیں ہوتی وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا اس کا مطلوب اور مقصود وہی ہے جس کے پاس جا رہا ہے اسے لباس سے غرض نہیں ہوتی اسے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہوتی اسے رہائش سے کوئی غرض نہیں ہوتی اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کریں اور جس جگہ کی تلاش ہو وہ جگہ نہ ملے کتنا پریشان ہوتا ہے پل کا سکون نہیں ملتا بس وہی وہی وہی وہی وہ ملے تو حاجی کس لیے جا رہا ہے بھائی اللہ کے لیے آشقانہ عبادت ہے اس لیے کہا لباس اتارو و ٹکٹ کو چھوڑ دو مقصود مخصوص ہے بس اب چل پڑ یہ پہلی بات بس لائی جا رہی ہے دوسری بات کیوں اتروایا اور یہ چادریں کیوں کہا پہنو کہ تم اللہ کے دربار میں فقیر بن کر آؤ جیسے آدمی فقیر کو دیکھتا ہے بچارا کپڑے پھٹے پرانے میلا کچیلا تو جب اس کی حالت کو آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے یار فقیر ہے بچارے کا حال تو دیکھو کچھ دے دو جب یہ بھی فقیر اللہ کے سامنے بن کر جاتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے یہ سارے فقیر میرے دربار میں آئے ہیں اور یہ مانگتے ہیں جیسے دنیا کا فقیر انسانوں سے مانگے وہ انسان دے دیتے ہیں آج یہ بادشاہ کے سامنے آئے ہیں فقیر بن کر ان کا اللہ انہیں کیسے نہیں دے گا دو باتیں تیسری بات کیوں پہنایا گیا کہ ایک سفر آج تو حج کا کر رہا ہے ایک سفر تو کل قیامت کا بھی کرے گا اور جیسے آج بغیر سلا ہوا لباس ہے ایسے اس دن بھی بغیر سلا ہوا لباس سفر پہنے گا جیسے اس سفر کی تیاری کر رہا ہے اس سفر کی بھی تیاری کر رہا ہے یہ تین باتیں اس احرام کی تعداد سے مخلوق ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ میرا مخلوق اللہ ہے مجھے مال اسباب سے کوئی غرض نہیں ہے ایک دوسرا میں فقیر بن کر جا رہا ہوں بادشاہ کے دربار میں وہ دے گا تیسرا آخرت کا سفر بھی یاد کر جیسے آج تو نے لباس اتارا ہو کل کوئی اور اتارے گا آج یہ پہنا کل کفن پہننا ہے آج اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے کل اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی آئے گا یہ مطلوب ہے لیکن اللہ سب کے حال پر رہ فرمائے کہ ہمارے لوگ بیت اللہ پہنچ کر بھی دل میں دنیا کو بسا کر اور وہیں سے دنیا ہی خرید کر لاتے ہیں بیت اللہ کا ثواب کرتے ہوئے بھی دنیا سامنے وہ سامنے کلاک ٹاور اس کو دیکھتے ہیں اللہ کے گھر سے بالکل متاثر نہیں ہوتا دنیا دنیا دنیا چھوڑا بھی دی گئی پہنائی گئی چادریں تاکہ دنیا چھوڑ دو پھر بھی دنیا اندر بسی ہے مخلوق تو اللہ ہے پہلی بار بھائیو بھائی تو جانے والے بچہ جو سام ہیں ان باتوں کو اندر بٹھاؤ کہ دنیا سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے ہمارا مقصود تو اللہ ہے اگر اللہ نہ لیا اور کی ساری چیزیں اٹھا کر لے آئے تو کیا کیا اور اگر حج کے سفر میں سامان نہ لائے لیکن اللہ کو دل میں بسا لیا تو آپ کا حج بن گیا یہ ہے یہ تین باتیں پھر جب دو رقاب نفل پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ تو حج کی نشستیں سے اٹینڈ کر رہے ہو گے ہاں؟ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں کا اب چادر اتارو اور نیت کر لو اور تلبیہ پڑھو تلبیہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھو اب آپ کی زبان پر یہ ورد ہو اونچائی میں نچائی میں چلتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے کم سے کم تین دفعہ پڑھو ایک ساتھ لبئی کملو موم لبئی کم تیرا یہ ہو اور کہا گیا سب سے افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے یعنی لبئی کملو موم لبئی کثرت سے پڑھا جائے ہمارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں پڑھتے بھی نہیں اور آپ نے فرمایا اگر تم یہ ترانہ پڑھو گے تلبیہ پڑھو گے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہم کے دن تیری گواہی دیں گی کو اب اس میں پہلا لفظ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں لبئی لبئی لبئی کیا اس کا ہے بھائی یہ جو حاجی جا رہے ہو اس تلویے کا ترجمہ بھی سمجھو کس کا ترجمہ کیا ہے پڑھنا تو نہیں ہے لبئی حاضر میں حاضر اللہ اے اللہ اللہ حاضر اس کا کیا مطلب کیا حاضر کیا حاضر کیا حاضر اسکول میں جاؤ تو سر حاضری لیتا ہے رجسٹر کی فلانا یس سر حاضر ہمارے مدارس میں نام لیا جاتا تو لڑکا کہتا ہے لبئی حاضر پہلا فرق تو ہم میں تم میں یہی ہے ہماری زبان پر وہ کلمات ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں اور تمہاری زبانوں پر وہ کلمات ہیں جو انگریز کے قول میں تم وہیں سے سیکھتے ہو یس یس اور ہم سیکھتے ہیں لبئی لبئی حاضر حاضر کیوں کہہ رہا ہے لبئی لبئی کیا مطلب اس کا کس نے پکارا ہے کس نے پکارا کیوں لبئی کہہ رہا ہے سر پکارے تو لبئی کہو استاد پکارے تو لبئی کہو یہاں سب کیا کرانا پڑ رہا رہا ہے لبئی لبئی کیا مطلب پہلی بات سمجھو پھر اس کو میں سمجھا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی اللہ کے گھر کی تعمیر کی ایک تعمیر فرشتوں نے کی ایک تعبیر آدم علیہ السلام نے کی ایک تعبیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی جب تعمیر مکمل ہو گئی اب کہا جا رہا ہے ابراہیم پکارو لوگوں کو تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارنے سے پہلے دعا کی ہے کیا دعا ربنا تقبل منا اللہ یہ جو میں نے تعمیر کی ہے کس تعمیر کو ہماری طرف سے قبول کرتا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور آپ کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہو عمرے کے لیے ہر عمل میں دعا کرو اللہ اس کو قبول فرما کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہماری اس قربانی کو ہماری اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں قبول کروا اور اب کہا جا رہا ہے ابراہیم آواز دو یہ سامنے پہاڑی پر چڑھو اور لوگوں کو آواز دو کہ آئے میرے گھر کے زیارت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہنے والے سامنے کون ہے اور میری آواز کہاں تک جائے گی کون سنے گا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے لا الہ الا اللہ جس کو سمجھ آئے ایسے بھی سمجھ آتا ہے ان چیزوں سے بھی اور جس کو سمجھ نہ آئے ساری زندگی نہیں آتا ساری زندگی نہیں آتا وہ ساری زندگی دوسروں پر انحصار کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ بھی کر گیا یہ بھی کر گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ہے آواز دو ادن ادن قرآن کی آیت وہ سے بالحج لوگوں میں حج کا اعلان کرو مالک آواز کہاں تک جائے گی ابراہیم آواز تیرا کام پہنچانا میرا کام تو ان کو پکارنا ہے میں تیری آواز کو عالم رہا اور تک پہنچاؤں گا جو ابھی انسان زمین پر آئے نہیں ان کی روح ہے میرے پاس میں تیری آواز ان تک پہنچاؤں گا پہنچانا میرا کام ہے آواز دینا تیرا کام ہے بس یہ قدرت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا قرآن تو ہے نا سب چیزیں عقلی بات کی عقل سے بتائیں کہنے لگے میں نے اللہ کو پہچانا ایک پتے سے ریشم کا کیڑا کھائے وہ ریشم بنائے شہد کی مکھی کھائے تو چھتا اور شہد بنائے بکری کھائے تو دودھ بنے میں سمجھ گیا پتے میں کوئی کمال نہیں ہے بنانے والے میں کمال ہے ایک چیز سے تین تین چیزیں بنے یہ ہے لا الہ الا اللہ آواز لگاؤ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے ایو اے لوگو تمہارے رب کا گھر بن گیا ہے اب آؤ اپنے رب کے گھر کی زیارت اور دیدار کے لیے اللہ نے اس آواز کو اوپر اوپر سب کو پہنچایا جس روح نے سنا علماء کہتے ہیں جتنی دفعہ اس نے لبئی لبئی کہا اللہ اتنی دفعہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے گا خوش نصیب ہے وہ جس نے بار بار کہا اور کم نصیب ہے وہ جس کی روح نے ایک دفعہ بھی نہ کہا اللہ نے آواز کو پہنچا دیا اب تو یہ کہتا نا لبئی پہلا لفظ حالانکہ ہر عبادت میں سب سے پہلے اللہ ہے نماز میں سب سے پہلے اللہ ہے سب سے پہلے آزاد میں سب سے پہلے اللہ ہے اقامت میں سب سے پہلے اللہ ہے حج میں سب سے پہلے اللہ ہے ہر عبادت میں سب سے پہلے لفظ اللہ ہے قرآن شروع کرو سب سے پہلے اللہ ہے بسم اللہ اعوذ باللہ الحمد للہ ہر عبادت میں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے لیکن تلبیہ میں اللہ کا لفظ بعد میں ہے لبئی پہلے ہے کیوں کہ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی وہ سالوں پہلے اس پہاڑی پر جب آپ کا گھر بن گیا تھا سامنے کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی آج مالک اس آواز کا میں جواب دے رہا ہوں لمبئی میں تیرے گھر کے کچھ حاضری کے لیے حاضر ہوں میں حاضر ہوں یہ ایک بات دوسری بات جو حجاج جا رہے ہیں اس کو سمجھو تلویہ کو لبئی کا مطلب کیا ہے مالک تیرے ہر حکم کے لیے میں حاضر لبئی میں حاضر نماز کے لیے میں حاضر روزے کے لیے میں حاضر زکات کے لیے میں حاضر تیرے گھر کے لیے میں حاضر تیرے ہر حکم پر تیرے نبی کی ہر سنت پر لبیک لبیک لبیک لبیک میں حاضر لیکن حاجی پڑھ کر بھی حاضر نہیں ہوتا اس لیے تنا دہرایا گیا کہ اب تیرا دنیا نہیں اب تو اللہ کے لیے ہر وقت حاضر حاضر میرے رب تیرا حکم آئے گا جب بیک میں حاضر میں پیچھے نہیں دیکھوں گا کاروبار کو بس میں حاضر میں کھڑا ہو گیا جب بیک جو میں سرانہ پڑھ کر آیا اور میں اقرار کر کے آیا جب میں ہر وقت حاضر بس تیرا حکم آئے گا میں حاضر کیا خیال ہے بھائی اور سرانہ پڑھ کر دل میں آیا حاضر کیا تک غیر حاضر یہ اندر بٹھانے کی باتیں ہیں کہ بس اب تیرا حکم ہوگا لبئی میں حاضر کون سا دن آئے گا تو پکارے گا اور میں نہ آؤں یہ ہو نہیں سکتا لبئی میں حاضر کیا خیال ہے بھائی یہ طرح پڑھ کر انسان حاضر یا غیر حاضر اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اب پڑھتے جاؤ لبئی لبئی کیا عجب ادب ہے کیا اس کا منظر ہے جب وہ آدمی پڑھتا ہے اس کا لطف کچھ اور ہے لبئی لبئی حاضر حاضر حاضر یہ مطلوب ہے کہ اب تیرے دل کے اندر اللہ رج بچ جائے تو اللہ کے ہر حقوق پر کام دینے والا بچ جائے اور تو کہے لبئی بس میں حاضر آزان ہو لبیک میں حاضر کیا خیال ہے بھائی یہ ترانے اس لیے دیے گئے ہمیں مسلو بھی بیت اللہ کا کر رہے ہیں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہو بھائی کیوں پڑھ رہے ہو اس پر ایک اعتراض ہے کا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں پتھروں کو تم بھی پتھر کی عمارت کو پوچھتے ہو تم میں ہم میں کیا فرق ہے ہم کو سجدہ کرتے ہیں تم پتھروں کو جا کے سجدہ کرتے ہو کیوں کرتے ہو تم میں ہم میں کیا فرق ہے اب یہ کیوں ہے کہ میں سارے بھی سمجھاتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے آپ پانی کے قریب جاؤ پانی میں آپ کا حق نظر آتا ہے نہیں میں پانی کے قریب گیا میں ایسے دیکھوں گا میرا حق نظر آئے گا آئے گا یا نہیں میں دیکھوں گا میرا حق نظر آئے گا پانی میں اس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں ایسا ہے گویا کہ اللہ کا عکس نظر آتا ہے سمجھ رہے ہو بات بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں ایسا ہے جیسے اللہ کا نظر آتا ہے اب اس کو سمجھو تین چیزیں ایسے ہیں علماء کہتے ہیں جس سے کبھی دل نہیں بھرتا پہلی چیز آسمان کو دیکھو کبھی دل نہیں اگتا تھا اللہ اس کا رنگ بھی ایسا رکھتا ہے دل نہیں اگتا ہے اپنے گھر کے رنگ رومن سے اگتا جائے گا آسمان سے آج تک کسی کا دل نہیں اگتایا دوسرا پانی سو سال کی عمر میں جیے پیتا رہے پیتا رہے کبھی دل نہیں اگتا تھا کہ آج نہیں پینا بس دل اگتا گیا پیتا رہے گا نہیں اگتا تیسرا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے کہ اس سے نگاہ کبھی نہیں اگتا دیکھتا رہے دیکھتا رہے جیتا اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں پلٹے تو پھر دل کرتا ہے یار ایک دفعہ اور دیکھو دروازوں کے قریب جاتا ہے پھر پلٹتا پھر دیکھتا ہے اللہ نے اس گھر میں اپنی تجلیات رکھی ہیں اور اگر اس گھر میں کشش تجلی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑتے ہوئے کبھی نہ روتے غمگین نہ ہوتے اور آپ یوں نہ فرماتے ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کر جاتا گھر میں کشش ہے پھر یہ گھر کیسا ہے اللہ کا گھر ایک تو اتنا اول بھائی سب سے پہلا گھر اللہ نے یہی بنایا ہے سب سے پہلا گھر اور یہ گھر وقت بھی ہے پوری دنیا کا وقت بیچ ہے یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ساری دنیا اس کے بیچ میں یہ اللہ کا گھر ہے ایسے اللہ کی تجلی جو پڑتی ہے تاکہ ساری جگہ تقسیم ہو جائے پیچھے پھر عرب جو ملک ہے اس کے تین اطراف میں پانی ہے ایک طرف سے خشکی سے لگا ہوا ہے اور اس گھر کو مثال دی گئی ہے قلب کے ساتھ دل کے ساتھ کہ دل بھی لٹکا ہوا ہے باقی بدن سے ایک طرف سے چپکا ہے تین طرف سے لٹکا ہوا ہے اسی طرح یہ گھر بھی دل ہے پوری دنیا کا ادھر سے چپکا ہے باقی یہ سارا لٹکا ہوا ہے اب سمجھ رہے ہو بات یہ سب میں اس بات کو عرض کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ پتھروں کو کیوں گوج رہے ہو سچے کیوں کر رہے ہو اس پر علماء کہتے ہیں پتھروں کو نہیں من جہت کعبہ تاکہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کا رخ ایک اللہ کی طرف ہو جائے اس کے لیے صحت مقرر کی گئی ہے باقی سجا اللہ کا ہے ورنہ وہ بھی کرتے ہیں کوئی الگ کوئی الگ کوئی الگ ہم الگ نہیں جہد ہماری ایک ہے اس لیے اس کو بنایا گیا پھر اس گھر پر اللہ کی دو رحمتیں ہر وقت برس ایک سو بیس ایک سو بیس ساٹھ کس کو ملتی ہیں بولو بھائی حاجی جانے والے کچھ یاد کیا نہیں کیا ہے اس پر بہت دکھ ہوتا ہے میں جب یہ حاجیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جا رہے ہو کچھ یاد کیا کچھ پوچھا بے خبر ہو کر جاتے ہیں جہاں ان کی تعلیم و تربیت کی جگہ وہاں نہیں جاتے پتہ نہیں کیوں کو ایک میں نشست میں تھا ولی صاحب آئے ہوئے تھے حج کے بڑے ماہر ہیں ہمارے استاد ہیں کہنے لگے ایک حاجی حجبر تھا ان کا کوئی ساتھی بیمار ہو گیا یہ اس تیمار تیمارداری میں لگ گیا وہی اور عرفات کا دن بھی اس نے چھوڑ دیا نہیں گیا عرفات اب کیا ہوا اس کا حج ہوا نہیں ہوا کئی ایسے جو آئے تو صحیح عرفات لیکن ان کو پتا نہیں چلا یہ عرفات ہے یا عرفات سے باہر ہے غروب تک عرفات سے باہر ہی بیٹھے رہے ان کو پتا بھی نہ چلا ہوا کا آپ نے فرمایا الحج حج تو عرفات کے دن کا نام ہے کے دن جو اس میدان میں نہیں آیا اس کا حج نہیں ہوتا اب انہیں کوئی پتہ نہیں ہے نشستیں نہیں لیتے پھر وہاں پریشان ساٹھ طواف کرنے والے پر چالیس نماز پڑھنے والے پر اور بھی اللہ کے گھر کو دیکھنے والے پر ہر عبادت دائیں طرف سے طواف دل ادھر اور ایسے چکر لگائی ہوں ورنہ ہوتا ایسے بھی یوں چکر لگایا جاتا کہ اب مڑ اور یوں طواف شروع کر حجر سے مڑ یہ کیوں ہے تاکہ اس دل میں اس گھر کی اور اللہ کی محبت اندر آ جائے اور اس دل کا تعلق اس گھر سے جڑ جائے اور اس دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے لیکن بھائیوں طواف کر کر بھی دل دنیا کی چیزوں سے جڑا رہتا ہے اللہ سے نہیں جڑتا طواف کے درمیان بھی باتیں ہو رہی ہیں بس یار وہ جلدی طواف پورا کرو وہاں سے یہ چیز خریدنی ہے وہاں سے یہ خریدنا ہے کیسا طواف ہے نے قصہ نہیں سنایا تھا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے بادشاہ وقت بھی خلیفہ بھی طواف کر رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرنے لگا انہوں نے کہا کہ اس وقت تو طواف ہے طواف میں بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے لوگ تو طواف میں موبائل نکال کر بھی باتیں کرتے ہیں دوڑتے بھی جاتے ہیں ادھر بھی بات ادھر بھی بات حالت نماز ہے طواف نماز میں باتیں کر سکتے ہیں طواف میں کیسے کرتے ہو جیسے نگاہ نماز میں نیچے ایسے طواف میں بھی نیچے ہونی چاہیے تو کبھی تو طواف ہے میں تو بات نہیں کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے اللہ کا کرنا ہوا دونوں ایک ساتھ طواف سے فارغ ہو کر باہر آئے تو کہنے لگے اب بتاؤ کوئی حاجت میں پوری کروں یہ کہنے لگے کون سی حاجت پوری کرے گا دنیا کی یا آخرت کی تو وہ کہنے لگا خلیفہ آخرت کی تو میرے بس میں نہیں ہے دنیا کی کر سکتا ہوں کہ جس ذات نے دنیا بنائی میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی تجھ سے کیا مانگوں گا ہمارے تو سب سے پہلے سوال ہی وہاں دنیا کا ہوتا ہے انکار نہیں ہے منع نہیں ہے کہ نہ کرو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مصروف اور مخصوص دنیا ہی بنا کر آ گئے ایمان کا کوئی سوال نہیں کیا اللہ میرے ایمان کو بھی سلامت رکھ ایمان پر ہی موت دے دے یہ کوئی سوال نہیں ہے دنیا کے سوال ہیں سواب میں اللہ میرے بچے کو اچھی جوب دے دے اللہ میرے بچے کو یہ دے دے ارے بھائی میں نے کب منع کیا نہ کر لیکن تو کر رہا کیا ہے مانگنا کیا خاص اور کیا مانگ رہا ہے بہترین جامع دعا دکھائی گئی ببانہ آسینا پھر دنیا اس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں اے اللہ دنیا کی بھلائی بھی دے دے وہ فی الحال حسنا آخرت کی بھی دے حسنا میں سب آتا ہے مال اسباب اولاد کاروبار سب چیزیں آ جاتی ہیں ربنا آسینا پھر دنیا حسنا سے بھائی یہ چیزیں سیکھو کرنا کیا ہے کر رہے کیا ہے تو میں دوڑنا نہیں ہے ہمارے لوگ دوڑتے ہیں مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس میں دوڑ تو ٹھیک نہیں ہے جو آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے ومل کہ تین چکروں میں تم نے پہلوانوں کی چال کرنی ہے لیکن اس میں بھی تکلیف تو نہیں پہنچاؤ کسی کو ہر چیز کو سیکھو اس طرح نہ جاؤ حج پر بلکہ ہر چیز سیکھ کر جاؤ میں سے آپ کر رہا ہوں سفر پر جا رہے ہو یہ ساری چیزیں سیکھو اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو تو دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اللہ سے تعلق ہو اللہ کی ذات کی محبت اندر اتر رہی ہو اللہ سے متاثر ہو رہا ہو اللہ کے گھر کی محبت اندر آ رہی ہو یہ ہے یہ ہے حج یہ ہے فواب کتنی چیزیں میں سوچ کر آیا تھا کہ میں ان سب کو عرض کروں گا لیکن وقت اتنا ہوتا نہیں کہ وہ سب چیزیں لے جاتی ہیں بھائیو اس حج کے سفر کو بہترین بناؤ پہلی بار من حج اللہ اللہ کے لیے بس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک ہی دفعہ حاضری نصیب ہوتی ہے بس بیچارے جمع کر کر کر کے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں کیا پتا اگلی دفعہ آنا ہے نہیں ہے وہ تو اللہ کو پتا لیکن اس عمل کو صحیح کر ایک یہ دفعہ آیا ہے صحیح ادا کر حج بھی ٹھیک کر عمرہ بھی ٹھیک کر مواف بھی صحیح کر نماز بھی صحیح پڑھ سب چیزیں ٹھیک کر سب سے بڑھ کر جو بات علماء کہتے ہیں حج پر جانے سے پہلے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کر اور مالک کا حق ہے وہ بھی ادا کر نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں لوٹانا شروع کر لوگوں کے پیسے ہیں وہ ادا کر کسی کا حق باقی ہے وہ ادا کر حق پورا کر کے جا میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا قصوں کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد کے میدان میں کھڑے تھے سفید درست فرما رہے تھے ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے رسول کے پاؤں پر آ گیا تو آپ نے ہلکا سا ایسے کیا اوجا سا نہیں ادھر ہو گئی تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی میرے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھے مجھے بھی درد ہے تو میں اس کو ہاتھ ہی آگے کروں گا بھائی ہٹنا میرے پاؤں کو تجھے تکلیف دے دی آپ نے فرمایا اوجا سا نہیں مجھے تکلیف پہنچائی ادھر ہو جاؤ ابھی تو ہٹ گئے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کا عمل تھا آپ صحابہ سے پوچھا کرتے خواب کا ان چیزوں کا یہ صحابی ڈر رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی میرے لیے کوئی حکم ضرور آئے گا فجر کے بعد اعلان ہوا کہ جس نے کل اللہ کے رسول کے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا وہ آ جائے کہنے لگے وہی بات ہو گئی نہ میں ڈر رہا تھا چل بھائی اللہ کے رسول کے سامنے آئے آپ نے فرمایا کل بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور میں نے تجھے ہلکا سا ایسے کیا تھا میں اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے کون کہہ رہا ہے اللہ کا رسول اگر میں اس پر بات عرض کروں نہ اس ایک جملے پر شاید میں اس پہ جمعہ بھی عرض کر دوں پورا پورا جملہ اس میں عرض کر دوں لیکن صرف ایک بات سمجھانا ہے یہ امت جوڑ کے لیے یا توڑ کے لیے نہیں ہے جن جن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہو یا تمہارے پارٹی کے لیڈر اور قائد اس طرح ہیں جو اللہ کے رسول عمل کر کے گئے بولو ایک بولو ایک فرد واحد کسی ایک کارکن سے معافی مانگتے ہیں اس کو دھکا دیا ہو اللہ کے رسول نے دھکا بھی نہیں دیا بلکہ ایسے ہٹایا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا اور اللہ کے رسول نبیوں کے امام ہو کر آپ کو تو زیب بھی نہیں دیتا کہ آپ اس سے کہتے ہیں مجھے معاف کر لیکن اخلاق کے سب سے اعلیٰ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر پھر ساٹھ بکریاں تھیں یہ اس کے بدلے میں بھی لے لے تکلیف اس نے پہنچائی لیکن اللہ کے رسول نے یوں کیا کہ اس کے بدلے میں یہ ساٹھ بکریاں بھی لے گا کوئی کرے گا حج کے سفر میں حق ادا کر جانے سے پہلے جس کا قرضہ ہے ادا کر یا بول کر جا بھائی میں حج پر جا رہا ہوں واپس آ کر تجھے دے دوں گا یہ مت سمجھ کہ حج تو کر کے آیا جو حقوق باقی تھے وہ تجھ سے مٹ گئے وہ باقی ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں وہ دینے پڑیں گے حج میں بھی خیال کر ساتھیوں کا خیال کر لڑائی جھگڑا نہ کر قرآن نے اس کو صاف الگ لفظوں میں ذکر کیا ہے فلا رفت ولا فسوق ولا جدال جھگڑا نہ کرے بہت بات نہ کرے بےحدا کلام نہ کرے یہ حج کر کے آئے گا اس طرح نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ فوج بات کرے نہ گالی دے نہ غیبت کرے اب اللہ کا رسول کہنا اس کا حج ایسا ہوگا کرو امو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سارے معاف ہو گئے اللہ کے رسول کی حدیث سنو العمرہ ایک عمرہ کیا وہ دو ہزار میں اب دو ہزار سولہ میں کیا اور آپ نے فرمایا الحج جو الحج وہ ستانوے میں حج کیا بیانوے میں کیا اسی میں کیا اور اب دو ہزار سولہ میں جا رہا ہے آپ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرا عمرہ ایک حج دوسرا حج الصلاة الى الصلاة ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارات لما بینہن یہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ کیے ایک حج سے دوسرے حج تک جتنے گناہ کیے ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ اس کے بدلے سارے معاف کر دیتا ہے بیچ میں سب معاف ہو گئے چل بھائی وہ عمرہ کیا ابھی کیا بیٹھ گئے حج کیا وہ کیا بیٹھ گئے ایک نماز پڑھی دوسری پڑھی بیٹھ گئے لیے آپ نے فرمایا وہ قرآن میں ہے وہ اصم الحج العمر صدیلہ حج عمرہ اللہ کے لیے کرو اور یہ نہ سمجھو کہ میرے حج کرنے سے میرے پانچ لاکھ نوے چلے گئے میرے چھ چلے گئے اللہ نے جس کو جتنا دیا وہ اس پر کرتا ہے کوئی گورنمنٹ میں کرتا ہے یہ نہ سمجھ کہ میں اتنے پیسے دیے میں فقیر ہو گیا آپ کی حدیث ہے بے در پہ عمرے کرو بے در پہ اج کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا تمہارے فقر کو بھی ختم کرے گا مالدار بنائے گا میرے نبی کی زبان پر یقین رکھ اللہ تجھے مالدار بنائے گا یہ نہ رسول کہ میں نے اتنا دیا میرا تو اتنا چلا گیا کم نہیں ہوا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو یقین اللہ کے رسول پر کیسے مسجد کے عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے آدمی آیا ان کے قریب بیٹھ گیا حضرت عباس نے چہرہ دیکھا کیوں بھائی کو پریشانی ہے جی پریشانی ہے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی چل بھائی میں تیری حاجت پوری کر دوں باہر نکلے جوتا پہننے کے لیے مسجد سے وہ کہنے لگا آپ تو احتکاف میں ہیں آپ میری حاجت پوری کرنے جا رہے ہو احتکاف کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی کچھ دن زیادہ نہیں گزرے کہ آپ علیہ السلام کا ابھی وصال ہوا تھا آپ دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے اس خبر والے سے میں نے سنا کہ جو ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ کتنے برس کا ہے تیس سال کے احتکاب کا ثواب عطا کرتا ہے ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے پر جب یہ الفاظ کہے تو آپ کو اپنے آنسو زمین پر آ گئے اور ایک دن کا احتکاف تین خندقیں جہنم سے دور کرتا ہے تو کیا بات آئی اللہ کے رسول کی زبان پر یقین جب آپ کہہ رہے ہیں بے در پہ حج عمرے کرو اللہ تمہیں مالدار کرے گا کیا خیال ہے بھائی وہ مالدار ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے بولو بھائی بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے فقیر لوٹ کر آؤ گے خالی جھولیاں لیا یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلے جاؤ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جاؤ تو فاخرانہ انداز سے باہر نکلتے ہو میرا کام ہو گیا ارے بیت اللہ میں داخل ہوا تجھے یقین نہیں ہوا کہ اللہ نے تیرا کام کر دیا تو ملزم پر آ کر تو نے دعا کی تجھے یقین نہیں ہوا تو نے عرفات میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اب بھی تجھے یقین نہیں ہے سورج غروب ہونے کے بعد حاجیوں سے کہتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوئی نہیں کا سب سے بڑا نا امید وہ ہے جو عرفات میں میں کھڑے ہو کر بھی اللہ سے امید کر رکھتے اس دربار میں تو سب امید والے ہیں دنیا کے درباروں سے میں امید ہو جاؤ اللہ کے دربار سے بڑی امید رکھو امید کے ساتھ جاؤ کہ اللہ نے معاف کیا ہے اس لیے بھائیو والے ہمارے ساتھی ایسے تھے جو حج میں جاتے ہیں علاق کعبہ پکڑ کر ملتظم کی چوکٹ کو پکڑ کر کہتے تھے جب باہر آتے اگلے سال کبھی اللہ سے منوا کر آ گیا کیا اگلے سال کبھی منوا کر آ گیا اللہ کی چوپڑ پر جا رہے ہو خوب مانگو وقت کو ضائع نہ کرو ہوٹلوں میں زیادہ نہ رہو ہر نبوی میں زیادہ وقت گزارو اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارو تاکہ تمہارا یہ وقت قیمتی بن جائے اور دنیا کے مال اسباب کو جمع نہ کرو جو چیزیں وہاں سے لینے کی ہیں وہ لے گے ٹھیک ہے بھائی ان شاء اللہ اللہ مجھے بھی عمل کی